ایک چیز کے معلوم کرنے کا آسان طریقہ ہے شریعت کے مطابق جو کام ہے ہے کہ نہیں ہے آسان ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ بزرگ ہیں بڑے بزرگ لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ جو کام میں کرنے والے ہیں جو بات ہے کیا یہ کوئی شیطانی کوئی مکر ہے تو نہیں جب میں مثال دوں گا آج کل یہ موبائل انٹرنیٹ یہ چیز بہت عام ہے تو بہت سے طلباء سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر جی وہ دین کی باتیں کو سیکھ رہے اس میں بڑے بڑے اچھی اچھی باتیں آ رہی میں نے بہت سے لوگوں کہا کہ دو باتیں دین کی اور اٹھانوے باتیں سادین کی دو باتیں دین کی ہے اور باقی اٹھانوے باتیں جو ہے وہ دین سے باہر ہے تو یہی تو جو شیطان کا نورانی حجاب ہے کہ آپ کو سمجھایا ہے کہ اس کے ذریعے میں دین سیکھ رہا اور ایک دو باتیں کے جو سلسلے میں بہت زیادہ قریبی ہے وہ کہتے جی وہ ہم اس پر ہمارا جو سلسلے کا اس اس اس پر فلانا گروپ بنا ہے جی ہم تو کو کو میں کہا دیکھنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم ہوتا ہے جو بیس منٹ ہوتا ہے پندرہ منٹ ہوتا ہے دس منٹ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں دس منٹ اس کے لیے اور باقی یوٹیوب کے لیے ایسے ہی ہے بالکل ایسے ہی کتا یوٹیوبر کو یوٹیوب دے ڈاکٹر سے خود پیر نہ دے کمت ارخان میرے سادہ جوڑ کرے آپ کا پیر تو یوٹیوب صاحب ہے آپ اس سے دین سیکھ رہے ہو آپ کا دین تو فلانا چینل ہے جس سے آپ سیکھ رہے اور آپ کا پیر تو وہ ہے آپ کا شیخ تو وہ ہے تاکہ سب بیچارے کو کیا پتہ ہے کہ آپ نے کیا کیا کیا نہیں کیا اگر آپ اسے بیت بھی ہے تو پھر تو دین میں اپنا اس کا پیشوا مان لو اس کو اسی لیے تو بیت کیے اور اگر اس کو دین کا پیشوا نہیں مانتے اپنے لیے پھر بیت کیوں کی تھی آسان آسان سی بات ہے تو یہ دو کا ہے یہ نورانی وہ جو نورانی جو حجاب ہے یہ بالکل واضح طور پر نورانی حجاب ہے کہ دین کے نام پر پھر لگے ہیں تو مجھ سے لڑکوں کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے موبائل میں یہ یوٹیوب جو ہے آپ اس کو ختم کریں نا اس سے آپ اس کو ختم کریں اپنے اس سے ختم کریں کیا ضرورت ہے فیس بک ہے یہ ہے ورنہ سیدھی ساری سی چیز جو ہے وہ خرید اور اسی کے مطابق چلتے رہو تو یہ دھوکے میں پڑھنے والی چیزیں ہیں جس سے فائدہ نہیں ہوتا میں نے تو کچھ ساتھیوں کو واضح طور پر کہا بھی تھا کہ اسزان مستڑے کہ وہ چیزیں ہی رہ گئی اپنے آپ کو تکاؤ نہیں آتے جاتے ہوئے یوٹیوب کے ہوتے ہوئے فیس بک کے ہوتے ہوئے آپ اس خوش فہمی میں ہو کہ میری اصلاح ہو گئی ہے یا ہو جائے گی تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ ہم حضرت صاحب کے پاس ہفتے میں ہر ایک شخص نے اپنی لیے ایک مجلس بہت زیادہ دیندار ہے ہماری طرح جو دعویٰ ہے دیندار تو پورے ہفتے میں ایک مجلس آنے مقرر کی ہوتی کہ ہفتے میں ایک دن حضرت صاحب ڈاکٹر صاحب کی مجلس میں جائیں گے تو وہ چالیس منٹ پینتالیس منٹ پچاس منٹ پھر ہفتے کے بہتر دنوں میں سے چلو ایک گھنٹہ نکال لیں اکہتر گھنٹے میں تو माशाल्लाह हमारे पास जो रिपोर्ट आती है जिसा हर मुस्तानी शुपा से से वजीफा راته وخایي اوس موږونه په وظیفو شنو بیا عجیبه خبرې دي نو عجیب قسم की बात है कि नमाज के लिए वजीफा बात सुबह उठने के लिए वजीफा مذکور کې نږدې در سره نه یو وظیفه نشته نه سمځي چوکا په لاس درځم او چوکا درته نه زموږ د ټول نقو وظیفه ده استغرابو مری په خپل بارا پاسې کې بس بیا په منډه وایي जब उसे पूछते हो कि रात को सोते कितने बजे हो मेरे जी या वनीमा बजे दो बजे دو نیمه بجې کته سکه تر هغه ټیم په نو ما ته پته ده چې سکه خو د دې د خپل نیم لګ وورم چې ته څه ویل و کرتے کیا دو بجے تک ڈھائی بجے تک بیٹھے ہو کیا کر رہے سی مصیبت میں لگے سارا دن فرض کرے طالب علم میں اسکول گیا ہے کالج گیا ہے وہ تک گیا ہے دن کو آرام نہیں ہوا ہے شام کو آرام نہیں ہوا ہے اور پھر عشاء کے بعد بیٹھ جاتے اس وقت چوبیس گھنٹے میں ملتے تو ٹوٹل جو ملا ہے کل دو گھنٹے یا ڈھائی گھنٹے اس کو نیند کے مل رہے مخوره ولی سحر موز کرا پس برا پس موجیزہ خونه دا ہم تو عام آج بھی عام سے انسان ہیں جتنی ہماری ضرورت اتنی نیند پوری کریں گے تب اٹھ سکیں گے تو سارے رات اس پر لگے تو اکہتر بہتر گھنٹے میں سے ہفتے کے تو ساٹھ پینسٹھ گھنٹے ہماری اس چیز پر گزر گئے اس پر لگ گئے تو آپ پیر تو پیر نا جس چیز کے ساتھ دل لگا ہوا تو دل جس کے ساتھ لگا ہے بس اسی کے ساتھ لگے تو اسی کا فیض بھی مل رہا ہے اگر انٹرنیٹ ہے تو انٹرنیٹ کا فیض ہے اور اگر فضول قسم کی ہے ہے تو اس کا فیض تو بس یہ تو دل لگی کی بات ہے تو جس کا جس کے ساتھ دل لگے اسی کے ساتھ وہ وہ ہے وہی اسی کا اس کو شوق ہوگا اسی کے متعلق اس اس کا سارا ذہن چلے گا کے دماغ استعمال ہوگا اس کی تمام توانائی اسی میں لگے گی اسی کے مطابق چلے گی تو اصلاح تو درمیان میری وہ حضرت صاحب کہتے ہیں نا کہ کچھ برکت والے مرید ہیں میرے تو برکت والی مریدی رہ جائے نیٹ کے ساتھ اور یہ <clears throat> جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے ساتھ پیری مریدی وہ صرف برکت والی پیری مریدی ہے اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس پر کیا کریں صاف سی بات ہے بس <clears throat> دو چار دن کی باتیں دیکھی اور وہ بھی اچھی بات یہ ہے تو دو چار بات ہے جو دین کی دین کے نام پر دین کی بات ہے نہیں کس نے دی ہے یا کون ہے جو بات کر رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا جو تقریر کر رہا ہے جو بیان کر رہا ہے یا جو اپنے لٹریچر جو دے رہا ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا ممی تو تو پرکھنے والے لوگ لٹریچر کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں یہ لٹریچر نورانی ہے یا ظلمانی ہے لٹریچر ہے یا جو باتیں نورانی ہے تو بند کسی صحیح شخص نے دی ہوئی ہے صحیح باتیں اور اگر ظلمانی ہے تو وہ بتا دیتے کہ جی ٹھیک نہیں ہے غلط ہے آسان طریقہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ بس سیدھی ساری شریعت پر چلتا رہے تو بس اس میں ایک جو عمومی طور پر جو ہماری تصور کی جو تھی بڑی بڑی کی اس میں پورے نفس کی جو ہے وہ نفس کو یہ کرنا نفس مطلب نفس پر قابو پانا اور تو سب سے آسان جو ہمارے تجربے میں بات آئی کہ سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے تو وہ تو جو ہے وہ صحیح معنوں میں شیخ کی صحبت ہوتا جو جس کا جو صحیح معنوں میں پیر ہے صحیح معنوں میں جس کا اس کا حق ہے اس کے ساتھ وقت گزارنا اٹھنا بیٹھنا یہ ایک یہ طریقہ ہے اور یہ بس آنکھیں بند کر کے شریعت پر چلو جو بات شریعت کی ہے وہ تیرے نفس کی نہیں ہے اب نفس تو یہ کہتے ہیں مطلب منز جی کو دس لو دا کر دا کو دا خدا کو یہ کرے یہ کرے یہ کرے تو اللہ کا حکم ہے کہ یہ یہ یہ یہ نہ کرے تو آسان طریقہ کیا ہے وہ شریعت پر چلنا شریعت پر چلنا بس میری آپ کی مرضی ختم ہو گئی بندی کی مرض ختم ہوگی آسان فرم دے رہے ویسے کہ آسان کیا کرے سڑے بس شریعت باندې روان شي او شریعت پر چل رہا ہے تو بس آسان طریقہ ہے تو نفس کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو بڑے آسان طریقے بتائے ایک تو شریعت کی پابندی پر بندہ چلے احکامات کو دیکھتا رہے اور سچ بات ہے اللہ والوں سے احکامات پوچھتے رہے وہ خوبصورت طریقہ بتاتے ہیں عمل کرنے کا ایک جو ہے وہ ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کچھ لوگ اور اللہ والے جو ہے نا وہ خوبصورت طریقہ بتاتے قبول کرنے والے طریقہ ایسے طریقے سے ہمیں عمل کر کہ اللہ کے ہاں قبول تو خوبصورت کر کے طریقہ بتاتا ہے جس میں قبولیت کے حالات ہو جاتے تو یہ اور دوسرا ہے کہ اپنے پیر شیخ کے ساتھ وقت گزارے مجالس میں تاکہ اس کو پتہ چل جائے طریقہ یہ ہے وہ ہے کیسے آپ تو اس کی برکت سے ان کی دعاؤں سے ان کی توجہات سے کیا ہوتا کام آسان ہو جاتا ہے یہ سمجھ نہ ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جب تک اس ترتیب پر نہ آیا ہوا ہو تو اس وقت کے پتلی کتنے سو پیر ہوتے ہیں کسی کے دو ہزار پیر ہوں گے کسی کے پتہ نہیں کتنے سو پیر ہوں گے کسی کے تیس چالیس پیر ہوں گے نیٹ پر بیٹھا ہے ساروں کو پڑھ رہا ہے ساروں کو دیکھ رہا ہے اگر انگریز نے کوئی اچھی بات بظاہر لکھی ہے اس کو نکال کر دیکھ رہا ہے اس کو خود بھی پڑھ رہا ہے دوسروں کو بھی بیچ رہا ہے تو اس وقت یہ انگریز اس کا پیر بنا ہے اگر کسی یہودی نے لیا دی ہوئی بات ہے یہ اس کو اچھی لگی یہ اس کو کہتے ہیں نورانی کہ اب یہودی کی بات عیسائی کی بات ہندو کی بات یہ اچھی لگ رہی ہے اور اس کو پڑھ بھی رہا ہے اور آج کل جو مصیبت ہے شیئر بھی کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو بیچیں گے بھی تو وہ کہ ہاں، مطالعہ ہے کتنی جگہ سے کس کی بات نکالی ہے پتہ نہیں قادیانی کی بات لکھی ہے وہ اس کو آگے بیچ رہا ہے تو پتہ نہیں کتنے سو پیر پکڑے ہوئے ہیں لوگوں نے تو اتنے سو پیروں میں بس پھر کیا ہوگا په دې څه شی به ته جوړیږي نو اخره کې پته به نه لګیږي چې بیا به پرې کم دیو بیا اخره کې په خپل پیر شوی وي ډېر اتنا زیاده اوس نه او سارا گندا گند بلا سیکھا ہوا ہے کہ شیطان آخر میں اس کو اس کو پیر بنایا ہوا ہوتا پھر وہ پیر بنا ہے تو یہی ساری چیزیں انسان کی اب آج کل جو ہے اگر اصلاح کرنا چاہتے تو پھر تو دوسری ترتیب ہے پھر تو یہ ڈھیر سارے پیروں کو جواب دینا ہوگا پرانے زمانے میں تو وہ بزرگ کہتے تھے کہ کم از کم آ جاؤ دو ڈھائی سال تین سال چار پانچ سال خانقاہ میں بیٹھو اور اس کو کہتے کہ کانوں میں روئی ڈالو آنکھوں پر پردے ڈالو اور ہونٹوں کو سوئی سی سوئی سے سی لو اگر اصلاح چاہتے اس دور میں کہ نہ یہ گن بلا تھا کچھ بھی نہیں نیکی کے دور تھے عام اصلاح پر عمومی اصلاح پر تو سارے تھے ظاہری لباس شکل صورت وہ سارے اسلامی ہوتا تھا سارے مسلمانوں ظاہر اصلاح کے لحاظ سے تو سارے درست اس دور کے بزرگوں کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ خانقاہ میں اتنی مدت گزارنے کے لیے آ جاؤ لیکن کیا کہ دنیا کی باتیں سننے سے اپنے کانوں میں روئی ڈال دو بس باقی باتیں سننا بند کر دو پیر صاحب کو سننا بند کر دو جو فیس بک صاحب ہے اس سننا بند کر دو واٹس ایپ صاحب ہے اس کا سننا بند کر دو سارے پیر صاحبان کی باتیں کیا کر سننا بند کر دو آنکھوں پر پٹی ڈال دی یعنی دنیا سے بھی آنکھیں بند کر دو ساری دنیا جان کے پیر جو ان سے بھی آنکھیں بند کر لیں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے اس نے اپنے مریض سے کہا کہ فلان خانقاہ کی فلانی طاق میں کوئی کتاب کا نام بتایا کہ وہ پڑھا ہے لے کر آ جائے تو اس نے پوچھا کہ حضرت طاق کہاں ہے تھا اس نے غصہ ہو کر اس سے پوچھا کہ عجیبہ خبر ہے دمرہ کال خانقاہ کے ناس سے راغلے اور تا المارے پتہ نشتہ آپ کو الماری کا بھی پتہ نہیں اتنے سال ہو گئے آپ میں حضرت میں نے تو اتنے سالوں میں آپ کو بھی اوپر تک نہیں دیکھا ہوا ہے کہ آپ کی شکل صورت کیسی ہے اچھا تو آنکھیں ایسی بند بن کر تو تب دل کی آنکھیں کھلیں گی پھر دل سے نظر آئے گی وہ کہتے زبان کو بھی کیا سی لو خانقاہ میں آ گئے گئے بیٹھ اصلاح اب دا خانقاہلاح <coughs> کے تو ایسی ترتیب پر اصلاح ہوتی یعنی حضرت مولانا یعقوب نانوتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے دیوبان کے صدر مدرس شیخ الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو طالب علم ہے یعنی جو دینی کتابیں پڑھنے والے ہیں مجھے مجھے اس طالب علم پر حیرت ہے کہ یہ سوال نہیں پوچھتا حیرت ہے مجھے یہ کیسا طالب علم ہے کہ یہ کتابیں پڑھ رہا ہے دینی کتاب حدیث قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ سوال نہیں کر رہا اس پر حیرت ہے اور دوسرا جو خانقاہ میں بیٹھا آیا وہ مرید ہے مجھے حیرت ہے کہ یہ سوال پوچھ رہا ہے مجھے اس پر بھی ہے کہ سوال پوچھ رہے اس کو تو بس سننا چاہیے تو تب نفس کا جو مسئلہ ہے وہ درست ہو جاتا ہے ایسے میں درست نہیں ہوتا کہ بس پتا نہیں جتنے وہ بس کانوں کو سننے کے جتنے ذریعے ہیں وہ بھی سارے پیر آنکھوں کے دیکھنے کے جتنے ذریعے وہ بھی سارے پیر سننے کے جو ہے وہ بھی وہ بولنے کے بھی تو ایسے میں کیسے کرے اصلاح ہو عجیب ہو اور کیسے جو ہے وہ نفس جو ہے وہ شیطان کی مک نورانی ظلمات تو دور ہے اس کی تو ظلمانی حجاب جو ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھ رہے عام طور پر ظلمانی حجاب میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہم تو ظلمانی حجاب سے کو بھی پرکھ نہیں پا رہے اس میں پڑے ہوئے ہیں پھر اس سے آگے بڑھ کر جو نورانی حجاب ہے وہ تو بڑے بڑے اللہ والوں کو یہ شیطان جو ہے نا یہ بڑا وہ ہے یہ ڈاکٹر کے ساتھ ڈاکٹر ہے یہ پروفیسر کے ساتھ پروفیسر ہے اور یہ شیخ الحدیث کے ساتھ شیخ الحدیث ہوتا ہے اور یہ جو ہے پیر کے ساتھ یہ پیر ہوتا ہے صوفی کے ساتھ یہ صوفی ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی ترتیب پر چل رہے اسی ترتیب پر اس کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ تو یہ تو بڑے بڑے اللہ والے شیخ اب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ لیکن پچیس تیس سال تک سے میں پھرتے رہے پھرتے رہے کہتے کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا ہوں کہ ایسے میرے سامنے ایک بہت بڑا نور کا تخت چھا گیا بہت بڑا نور کا تخت ہے اور اس پر ایک بہت نورانی شخصیت بزرگ قسم کی بڑی زبردست سامنے آ گئی اور مجھے کہتا ہے کہ عبد القادر آپ کی محنت مشقت اور جو ہے वो बस अब मुझे कबूल हो गए इसके बाद अब आप कुछ भी ना करे तो कोई बात नहीं زمون کوم تکوي کړه په هغه ټیم په ټوپونو شو چې ځکه خیر چټي میلا وشو پس اوس چې صفه یا به کوم ځای شي موږ باندې وړو کنه ته چټي لپاره ودا د نفس وشالولو لپاره پس معمولی باندې را تپکاري تو حضرت فرماتے ہیں کہ, کہ یا اللہ یہ تو عجیب بات کر رہا ہے اتنی نورانی شخصیت اور شریعت جو ہے وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ساکت نہ ہوئی تو مجھ سے کیسے ساکت ہو گئی وہ فرماتے کہ میں نے وہ کلمہ پڑھا عزب اللہ من الشیطان الرجیم پڑھا لاہور پڑھنا شروع کیا تو کہتا ہے کہ جب لاہور پڑھنا شروع کیا تو تخت آہستہ آہستہ سیاہ ہونا شروع ہو گیا وہ بالکل کالا ہو گیا اور پھر یہ شخص جو شخصیت بیٹی تھی یہ بھی بالکل سیاہ مکروح چہرے والا ہو گیا وہ شیطان کا سامنے بیٹھا تھا تو کہتے کہ اس نے جب بھاگنا شروع کیا جاتے ہوئے کیونکہ کلمہ پڑھتے ہوئے لاہور پڑھتے ہوئے اس جگہ نہیں تیر سکتا پھر بھاگ کر تو کیا ہوا تو جاتے جاتے کہتے اس نے پھر ایک وار کیا آپ نے اپنے علم سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے سے زیادہ سخت وار تھا جاتے ہوئے وہ پہلا تو مشاہدے والی بات تھی اب جو ہے یہ اس سے زیادہ بڑی تلوار کے ساتھ وار کر کے تو حضرت صاحب فرما چکے کہ اللہ والے لوگ تھے بے نفس قسم کے یا جس قسم کے لوگ ہوتے اپنی طرف کسی چیز کو منسوب نہیں کرتے اللہ والے اپنی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کرتے جم داسیوں کو داسی کڑی منہ کھلا قدم نہیں اور میں دلوں کو کنا او سبب ادا سی کوم او ان شاء الله وان پکې نه وي دا نعوذ بالله من ذلك خدایم دې د پلاس کې ده بس میری ہاتھ میں خدائی بس دا د خدای داونه ده نور څه ده اس طرح لو بات الله ہی کر سکے سبب ادا سو دا سے بو کوم دا سے بو کوم تو اللہ ہی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے جو ہے نا یہ اپنی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کرتے کہ میں نے یہ کیا وہ جب اللہ نے اس طرح کر لیا اللہ نے اس طرح کروا دیا مجھ سے اللہ نے میرے سے یہ کروا دیا اللہ نے اس طرح کر لیا تو کہہ رہے جب اس نے یہ وار کیا تو میں نے کہا کہ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا جاتے جاتے ہوئے جب اس نے یہ وار کیا کہ آپ اپنے علم نے بچا لیا تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ نہیں اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا اور حقیقت بھی یہی ہے حقیقت بھی جی۔ یہی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اللہ والا بزرگ ہے اللہ کے فضل سے ہے اگر اللہ اس سے اپنا فضل و کرم ہٹا دے پھر انسان کچھ بھی نہیں ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے اللہ رب العزت سے فرمایا کہ مجھے اپنا اپنا میرا اپنا اصلی شکل صورت مجھے دکھا دے کہ میں آپ کے دربار میں اپنی اصلی شکل صورت میں کیسے ہوں کہتے کہ اللہ نے منظور فرما لیا میں شکل صورت ہے میری کہ میں تو ڈر گیا اس سے میں کہ یا اللہ کیا میں یہ ہوں ہاں نا تو یہی ہے کہ یا اللہ وہ جو آپ نے مجھے دوستی کے راز دیے تھے وہ نور دیا تھا وہ سب کچھ دیا وہ کہاں چلا گیا کہ وہ تو میرا تھا میں نے ہٹا لیا آپ نے خود ہی کہا تھا آپ نے تو خود ہی کہا تھا کہ مجھے میری اپنی سورت میں دے دو تو تیری طرف کی صورت یہی وہ تو میرا دیا ہوا ہے سب کچھ تو میں نے اپنی چیزیں بس لے اس جان پہ بورا بس شہر کا ٹینشن کہہ رہے کہ میں نے کہا کہ واقعی اللہ رب العزت کی آپ ہی کی تھی آپ ہی کا فضل ہے اور آپ ہی کا فضل تھا ہم تو ایسی ہی ہیں تو اللہ رب العزت نے پھر واپس اس کو خوبصورت کر دیا صرف وہ بس دوستی کی بات تھی تو دوستی میں اس کو اس نے سوال کیا تو اس نے دکھا دیا کہ تو سب کچھ میں کر رہا ہوں میں آپ کو اس اگر آپ کو دوست بنایا ہوا ہے اور آپ کو خوبصورت کیا ہوا ہے تو میں نے کیا ورنہ اصل شکل صورت کیا ہے اصل حقیقت تو یہی ہے جو تیری ہے وہ دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ فضل کر دیں تو پھر سب کچھ ہے فضل کرم ہو تو سب کچھ ہے اور فضل کرم نہ ہو اللہ کا تو اللہ والوں کے پاس آ کر بھی بندہ محروم ہو کر چلا جائے اور کیا جانا کہ پیغمبر کی در پیغمبر انبیاء علیہ السلام کی مجلس میں آ کر لوگ محروم ہو کر چلے گئے قسمت اللہ کا فضل نہیں تھا شاہ ساتھ نہیں تھا اور جن لوگوں کے ساتھ اللہ کا فضل و کرم شامل تھا وہ مسلمان ہو گئے کوئی صحابی ہو گیا کوئی صدیق ہو گیا سارے بڑے بڑے درجے والے ہو گئے اللہ کے فضل سے اور نہیں اللہ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو نہیں ہوتا بزرگ نے آخری بات کرتے پھر کیا علامہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوضات میں ہے یا اللہ لوگ تو یہ دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو نزا کی حالت ہے قبر میں نزا کی حالت موت کے وقت اپنا فضل و کرم کر دے ہم پر لوگ تو یا اللہ یہ دعا مانگتے ہیں اور یا اللہ میں یہ دعا مانگتے کہ یا اللہ ہر لمحہ اپنا فضل و کرم کر دے ہر لمحہ اپنا فضل و کرم کر دے پتہ نہیں موت کس وقت آ رہی کس وقت نہیں آ رہی ہے تو ہر لمحہ آپ کا فضل و کرم ہو تو پھر اور مزے صرف موت کے وقت ہی کیوں مانگے بند ہر وقت مانگے یا اللہ ہر وقت ہر آن ہر گڑی ہر لہجہ جاگتے سوتے اپنا فضل کر دو یا اللہ اپنا فضل و کرم کر ہر حال میں جب اللہ کا فضل و کرم شامل ہو جائے پھر اچھی بات ہوگی اس سے بھی زیادہ اچھی بات ذکر کر دعا